بے شک ہم نے ان پر ایک سخت اندھی بھیجی اسی دن میں جس کی نہست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی